سلیمان بن داؤد ابی ربیع نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے انہوں نے کہا ہم سے نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل نے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کہے تو جھوٹ کہے اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو انچاس